السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ہمتن گوش ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں اسی لیے تو ساتھی ہیں کہانی زبانی کے آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور خصوصی کہانی اور یہ خصوصی کہانیاں ہم سن رہے ہیں ذوالحج کے موقع پر ذوالحج میں آپ لوگوں نے سنا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے اتنی زیادہ قربانیاں دیں اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حج سنا بہادر ساتھیوں قربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ہمیں پتہ چلا تھا کچھ کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سے قربانی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی خاطر اپنی پسند کی چیزیں چھوڑ دینا اور پسند بھی نہیں اگر بہت ضرورت کی چیز بھی ہو تو اسے اس لیے چھوڑ دینا اس سے باز آ جانا کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہو اور یہ قربانی جو شروع ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے شروع کی تھی یہ چلتی رہی اور تمام انبیاء کی کہانیاں قربانیوں سے بھری ہوئی ہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر بہت قربانیاں دیں سب سے پہلے تو انہوں نے مکہ چھوڑا جس سے انہیں اتنی زیادہ محبت تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ مکہ میں تجھے نہیں چھوڑنا چاہتا لیکن یہ تمہارے لوگ مجھے یہاں نہیں رہنے دیتے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے انہوں نے بھی قربانیاں دیں اور وہ قربانیاں تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھی گئیں آج ہم سنیں گے ایک ایسی ہی قربانی کی کہانی اور یہ ہے بڑی عجیب سی داستان سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں شام کے وقت ایک مسافر آیا مہمان کو بھوک لگی ہوئی تھی اور اسے اپنی بھوک مٹانی تھی اور یہ آپ جانتے ہیں نا یہ کس کا مہمان تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہمان نواز تھے مہمان کے لیے پلکیں بچھا دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج یعنی محات المومنین کی طرف کسی کو بھیجا اور ہر کسی نے یہ کہا اللہ تعالیٰ کی قسم جس نے آپ کو نبی بنایا ہے میرے پاس کچھ نہیں سوائے پانی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کے کسی کے بھی گھر کھانے کو کچھ بھی موجود نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا آج رات کون اس کی مہمان نوازی کرے گا ایک انصاری صحابی انصاری یعنی مدینہ کے رہنے والے تھے انہوں نے کہا میں مہمان نوازی کروں گا یا رسول اللہ وہ مہمان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی عزت میں کوئی کمی نہ رہے اور پھر ان سے پوچھا گھر میں کھانے کو کچھ ہے ان کی بیوی نے کہا سوائے بچوں کے لیے تھوڑے سے کھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں وہ کہنے لگے انہیں بہلا پھسلا کر سلا دو اور جب مہمان گھر میں آئے تو چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا اور ایسا ظاہر کرنا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں اچھے ساتھی اس زمانے میں بجلی تو نہیں ہوتی تھی یہ سوئچ سے بلب اور ٹیوب لائٹس آن نہیں ہوا کرتی تھیں چراغ ہی ہوتے تھے جو کہ تیل سے جلا کرتے تھے اب ایسا ہی ہوا مہمان آ کر بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ میزبان بھی بیٹھ گئے خود نہیں کھایا اور مہمان کو اچھی طرح کھلایا اور چراغ بجھا دیا تاکہ مہمان کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ یہ میزبان نہیں کھا رہے اکیلے میں ہی کھا رہا ہوں اور اس کے بعد پورا گھرانہ بھوکا سویا جب صبح ہوئی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات آپ کا مہمان کے ساتھ کیا گیا عمدہ سلوک اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا ہے اچھے ساتھیوں یہ قربانی جو انہوں نے دی تھی اللہ تعالیٰ کے لیے دی تھی اللہ تعالیٰ کے رسول کے لیے دی تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی اللہ تعالیٰ کو اس پہ اتنا پیار آیا کہ انہوں نے یہ کہانی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دی اس سے پہلے کہ وہ بتاتے یا ہو سکتا ہے وہ نہ بتاتے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو کہا کہ جا کے محمد کو یہ بتا دیجئے کہ یہ جن کے جن کو آپ نے مہمان اپنے دیے تھے انہوں نے کس طرح ان کی مہمان نوازی کی ہے اسی طرح قربانی کی ایک اور کہانی ہے جو تاریخ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لی ہے اور وہ ہے ایک جنگ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں کی جنگیں ہو رہی تھیں عیسائیوں کے ساتھ رومیوں کے ساتھ تو ایک بڑی جنگ ہوئی جس کا نام تھا مارکا یرموک مارکا یرموک میں دشمن بہت بڑی تعداد میں تھے مسلمان ان سے کم تعداد میں تھے اور خوب زوروں کی جنگ ہو رہی تھی اسی جنگ کا ذکر ہے کہ ایک صحابی حضرت حدیفہ ادوی اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرنے لگے اور انہوں نے پھر یہ کہانی سنائی کہنے لگے کہ میں پانی کا ایک مشکیزہ یعنی پانی کا جو برتن ہوتا ہے جس میں رکھتے تھے اور پانی پینے کا ایک برتن ساتھ لیا اور میدان جنگ میں پہنچ گیا میرے چچا زاد آخری سانسیں لے رہے تھے بہت زخمی تھے بری حالت میں تھے اور بس شہید ہونے ہی والے تھے میں انہیں پانی پلانے لگا تو ایک آواز آئی آہ میرے چچا زاد نے اشارہ کیا کہ مجھے چھوڑ دو پانی انہیں پلاؤ میں وہاں پہنچا تو یہ مشہور اسلامی جرنیل حضرت عامر بن آس کے بھائی حضرت حشام بن العاص تھے میں ان کے پاس پہنچا انہیں پانی پلانے لگا تو قریب ہی سے ایک اور شخص کی آواز آئی آہ انہیں وہ بھی بہت زخمی تھے اور کراہ رہے تھے حضرت حشام بن العاص نے اشارہ کیا کہ پہلے انہیں پانی پلاؤ جب میں اس شخص کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو چکے تھے ان کی روح اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکی تھی میں واپس ہی شام کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے اور جب میں لوٹ کر اپنے چچا زاد کے پاس آیا تو وہ بھی اپنے رب کے پاس جا چکے تھے کیسی مثالیں ہیں کہ آخری وقت میں بھی جب وہ اپنی جانیں دینے والے تھے تب بھی انہیں خیال تھا اپنے بھائیوں کا اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہی تو کہا ہے کہ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں کوئی ایک مسلمان تکلیف میں ہو تو سارے مسلمانوں کو وہ تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہی وہ قربانی ہے یہی مہینہ ہے جب ہمیں یہ ساری قربانیاں یاد آتی ہیں اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے بہنوں کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے مسلمانوں کے لیے کوئی قربانی دے سکیں آمین آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ